نے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی فرد لوگوں کی امامت کرائے تو وہ ہلکی نماز پڑھائے کیونکہ ان نمازیوں میں بچے بوڑھے کمزور اور بیمار بھی ہوتے ہیں اور جب اکیلا پڑھے تو جیسے چاہے پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھیالیس